اور شیاطین کو آگ سے اور فائر سے پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور دوسری ایک آدھی آیت تلاوت کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو کلے کے ایکسٹرک سے پیدا کیا ہے یعنی واٹر اور ارتھ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ مٹی میں جو خوبیاں ہے کلے میں سوئل میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہے وہ خوبیاں ہمارے اندر موجود ہو اور اس کی جو کوالٹیز ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اگر یہ مٹی والی صفتیں ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں کامیابیاں نصیب ہو جائے گی اور جب دنیا ہماری کامیاب بنے گی اس کی برکت سے ہماری آخرت بھی بن جائے گی مٹی کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ مٹی لیتی کم ہے اور دیتی زیادہ ہے مٹی میں ایک سیڈ ڈالو گے مٹی میں ایک دانہ ڈالو گے یہ مٹی ریٹرن میں تمہیں ہزاروں دانے نصیب کرے گی فارمر ایک سیڈ ڈالتا ہے ایک دانہ ڈالتا ہے لیکن جب کراپس اگتے ہیں تو ایک دانے کے بدلے میں کئی دانے مل جاتے ہیں گویا ہمیں اشارہ یہ کیا گیا کہ اے انسانو یا یوں کہو اے ایمان والو تم لینا کم اور لوگوں کو زیادہ دینا لوگوں سے کم مانگنا اور کم لوگوں سے حاصل کرنا لیکن جب دینے کی باری آئے تو جھولی بھر بھر کے تم لوگوں کو دے دینا یہ ایمان والے کی شان ہے وہ لیتا کم ہے مانگتا کم ہے ڈیمانڈ کم کرتا ہے لیکن لوگوں کو عنایت اور نوازشیں زیادہ کیا کرتا ہے مٹی کی ایک اور صلاحیت ہے کہ جو کچھ مٹی میں ڈال دو وہ اس کو اندر چھپا لیتی ہے وہ اسے اپنے انڈر کور کر لیتی ہے اور ایسا چھپا لیتی ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اندر کچھ موجود ہے کتنے مردوں کو زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ مردوں کو اندر چھپا لیتی ہے لوگ اپنے خزانوں کو زمین میں ڈال دیتے ہیں یہ خزانوں کو اندر چھپا لیتی ہے ٹریجر کو اندر چھپا لیتی ہے گویا اشارہ اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ انسانوں تمہیں بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اگر تمہیں کسی کا راز معلوم ہو جائے کسی کا سیکرٹ معلوم ہو جائے کسی کی چھپی ہوئی بات معلوم ہو جائے اسے ایکسپوز مت کرنا اسے تم اپنے اندر چھپا لینا اور اگر تم لوگوں کی عیب چھپانے والے بن گئے لوگوں کے ساتھ میں ستاری کا معاملہ کرنے والے بن گئے تم دنیا والوں کے ساتھ ستاری کرو گے آسمان والا تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے گا مٹی میں ایک اور کوالٹی ہے کہ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کیا ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ مٹی میں جب کوئی چیز چلی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جایا کرتی ہے وہ اندر چھپ جایا کرتی ہے اس کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے ہمیں اشارہ اسی بات کی طرف کیا گیا کہ تمہارا دوست تمہارا کوئی عزیز تمہیں اپنا سمجھ کر تمہیں کوئی اپنا راز بتلاتا ہے کوئی بات ایسی بتلاتا ہے کہ وہ تم پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یہ میری بات کو سنے گا یہ اپنے پاس چھپا کر رکھے گا تم ایمان والے ہو تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے تمہیں مٹی سے بنایا ہے تم بھی اس کے لیے پروٹیکشن والے بن جاؤ اس کی حفاظت کر لو اس کی بات کو اپنے اندر چھپا لو اور وہ جو جیسے تمہارے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے تم ہی اس کے ساتھ میں ایسے ہی ٹرسٹ وردی بن کر بتاؤ مٹی کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ مٹی جو ہے اس کے اندر جب کسی چیز کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ خود بھی نیچے رہتی ہے اندر جو چیز آتی اسے بھی نیچے رکھتی ہے اور مٹی کی شان یہ ہے کہ جب تک وہ نیچے رہتی ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ کام دیتی ہے مٹی نیچے ہے اس کی جگہ نیچے ہے اور جب تک وہ نیچے رہے گی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا لیکن اگر مٹی نے اڑنا شروع کر دیا اوپر جانا شروع کر دیا تو ہم بھی اس سے نفرت کہتے ہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے کو غبار لگ گیا اسے جھاڑ دیا جائے مٹی کا نام ڈسٹ بن جاتا ہے معلوم ہوا مٹی زمین پر ہے سوئل ہے کلے ہے فائدہ دے رہی ہے لیکن مٹی جب ہوا میں اڑنے لگتی ہے اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے لوگ اسے گرد غبار کہتے ہیں لوگ اسے ڈسٹ کہتے ہیں اور اپنے کپڑوں سے اور بدن سے اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے گویا اشارہ یہ کیا گیا کہ انسانوں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین پر جھکنے کے لیے نیچے رہنے کے لیے توازو اختیار کرنے کے لیے تم جھکو گے تو تمہیں عزت ملے گی ورنہ جیسے مٹی اوپر آتی ہے تو اسے جھاڑ دیا جاتا ہے تم تکبر اور گمنڈ کرو گے تم اترانے لگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جھاڑ کر رکھ دے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا یا جریر تواضع للہ اللہ اے جریر اللہ اللہ کے جھکتے رہنا جتنے تم جھکو گے تمہیں اتنا ہی بلند کرے گا اور ایک اور حدیث ہے میں نے ابھی لیڈیز بیان میں بھی یہ حدیث سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے اور اللہ کے لیے نیچے ہو جاتا ہے تو اس سے اندر تو یہ فیل ہوتا ہے میں میں میں جھک گیا گیا گیا لو ہو ہو چھوٹا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے لیے جھکو گے تمہیں یہ فیل ہوگا کہ میں چھوٹا ہو گیا لیکن اللہ تمہیں دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تکبر کرتا ہے گمنڈ کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اونچا بننا چاہتا ہے اسے خود تو یہ فیل ہوگا ہاں میں گریٹ ہوں میں سمتنگ ہوں میں اونچا ہو گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دے گا اور میرے نبی نے فرمایا اتنا ذلیل کرے گا اتنا ذلیل کرے گا کہ وہ کتے کتوں اور سور سو بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا جو تکبر اور گمنڈ کرنے کا ارادہ کرے گا گویا ہمیں سمجھایا یہ گیا من للہ رفعہ اللہ اللہ بڑے سے بڑا مقام دے دے بڑے سے بڑا عہدہ دے دے لیکن ایمان والے کی شان یہ ہے وہ مٹی سے بنا ہے اسے جھکنا ہے جتنا جھکے گا اتنا اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام سے نوازے گا ایک صحابی گزرے ہیں نام حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن حدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیریا کا گورنر بنایا شام کے گورنر تھے وہ ان کو بھیج دیا سیریا ایک سال گزر گئے ایک سال کے بعد حضرت سعید ابن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ شام چلے گئے بالکل انفارم نہیں کیا کہ میں آ رہا ہوں چپ چاپ وہاں پر پہنچ گئے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو شام کی جامع مسجد میں گئے اور جامع مسجد میں جا کر سارے لوگوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا ایک سال پہلے میں نے سعید بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا آج میں پبلک اوپینین لینے آیا ہوں مجھے بتلاؤ کہ تمہارا یہ گورنر تمہارے ساتھ کیسا ہے کس طرح معاملہ کرتا ہے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا لوگ آئے اور جو ان کی خوبیاں تھے ان خوبیوں کو بیان کیا البتہ سارے لوگوں سے جب پوچھا تو چار شکایتیں سامنے آئی لوگوں نے تعریف بھی کی شکایت بھی کی تو چار شکایتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے ان کے سامنے آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شکایت بیان کرو تو پہلی شکایت یہ تھی کہ سعید ابن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ ارلی مارننگ لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں چونکہ وہ گورنر تھے ان کو کورٹ سنبھالنی تھی لوگوں کے فیصلے کرنے تھے لوگوں کو انصاف دینا تھا تو لوگوں نے یہ بتلایا کہ ارلی مارننگ بالکل صبح سویرے یہ نہیں آتے ہیں یہ لیٹ ہمارے سامنے آتے ہیں تو گویا کورٹ میں حاضری لیٹ دیتے ہیں جلدی صبح سویرے نہیں پہنچ جاتے دوسری شکایت کی کہ انصاف کرتے ہیں بہت اچھا انصاف کرتے ہیں لیکن دن کے وقت میں انصاف کرتے ہیں اگر رات کو کوئی فریاد ان کے پاس چلا جائے تو یہ رات کو ان کا کیس نہیں لیتے اور رات کو انصاف کا معاملہ نہیں کرتے تیسری شکایت کی ایک سال سے یہ گورنر بنے ہوئے ہیں ایوری منتھ ہم نے دیکھا ایک دن ایبسنٹ رہتے ہیں ہر مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے یہ بالکل نہیں آتے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے کوٹ میں ہی نہیں پہنچتے اور نہ لوگوں کی فریادوں کو سنا کرتے ہیں اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ پتہ نہیں انہیں کیا بیماری ہے یہ بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں ہر تھوڑی دن کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد پتا چلتا ہے بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں لاؤ پھر کچھ مدت ہوتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ ان کی چوتھی شکایت ہے پبلک اوپینین تھا سب نے کھل کر جو دل میں بات تھی تعریف بھی کر دی اور شکایت بھی کر دی جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لیا تو حضرت سعید ابن حدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ پبلک نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اس کے لیے میں تمہیں کمپلیمنٹ دیتا ہوں مبارکبادی دیتا ہوں لیکن چار شکایتیں میرے سامنے آئی ہے اور مجھے اس کا ریزن چاہیے کہ یہ چار شکایتیں جو تمہاری ہے اس کے بارے میں اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہو تو دو ورنہ امپروو ہونے کی کوشش کرو شکایت نمبر ون تم صبح میں بہت لیٹ یہاں پر دربار میں کوٹ میں پہنچتے ہو اور پبلک کے سامنے لیٹ آتے ہو گھر پر بہت گھر سے لیٹ نکلتے ہو وجہ کیا ہے حضرت سعید ابن حدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین میری وائف ڈزیبل ہے میری وائف بستر پر پڑی ہوئی ہے وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی ہے کھانا بھی نہیں بنا سکتی ہے میرا روزانہ کا معمول یہ ہے صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر میں کھانا بناتا ہوں میری بیوی کے کپڑے چینج کرتا ہوں میرے بچوں کے لباس چینج کرتا ہوں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہو سارے گھر والوں کو صبح میں کھانا تیار کر کے کھلاتا ہوں بیوی کو کھلا دیتا ہوں بچوں کو کھلا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں گھر سے نکلتا ہوں اور ایک بار گھر سے نکل جاتا ہو پھر شام تک اپنے گھر پر واپس نہیں پہنچتا تو یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر میں صبح میں جلدی نہیں آ سکتا دوسری شکایت تم دن میں انصاف کرتے ہو رات میں انصاف نہیں کرتے فرمایا میر المؤمنین پورا دن میں نے مخلوق کے لیے دے دیا ہے اور میری راتیں میں نے میرے اللہ کے لیے ریزرو کر دی ہے میں راتوں کو مسلح پر کھڑے رہ کر اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور دن میں نے مخلوق کے لیے قربان کر دی ہے اتنا تو مجھے موقع ملے کہ کم از کم راتوں کو تو میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں اس لیے میں دن کے وقت میں آتا ہوں رات کے وقت میں اپنے اللہ کے لیے قربان کر چکا ہوں کہا تیسری شکایت تمہاری تیسری شکایت یہ ہے کہ تم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہو بلکہ تیسری شکایت یہ ہے کہ تم مہینے میں ایک دن ایبسنٹ رہتے ہو اس کی کیا وجہ ہے فرمایا امیر المؤمنین خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کپڑا جو میں نے میرے بدن پر پہن رکھا ہے اس چادر کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے یہ ایک ہی چادر میرے پاس ہے یہ پورا لباس ہے جو پہن کر میں باہر نکل سکتا ہوں مہینے میں ایک دن میرے اپنے ان کپڑوں کو میں دھوتا ہوں کپڑے ویٹ ہوتے ہیں بھگے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا ایسا کوئی مناسب کپڑا نہیں جو پہن کر میں باہر نکل سکوں تو وہ ایک دن میں اپنے کپڑوں کو دھو دیتا ہوں گھر میں معمولی سا لنگوٹ پہن لیتا ہوں پورے گھر کی صفائی کرتا ہوں ہو اور وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ باہر پہن کر آنے کے لیے کپڑے نہیں ہے اس لیے مہینے میں ایک دن میں رہتا ہوں اور چوتھی شکایت یہ کی کہ تم بار بار بے ہوش کیوں جاتے ہو تمہیں تکلیف کیا ہے تو جواب دیا کہ امیر المؤمنین وہ دن مجھے یاد ہے جب صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مارا تھا لوگوں نے ظلم کیا تھا اور لوگوں نے شہید کیا تھا امیر المؤمنین میری بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والوں میں میں بھی موجود تھا اس دن میں ایمان نہیں لایا تھا اور جب حضرت خبیب کو لوگوں نے مارا اور میرے بھائیوں تم جانتے ہو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مارا گیا ہے کہ زندہ ہونے کی حالت میں ان کے ناک کو کاٹا گیا کان کو کاٹا گیا انگلیوں کو کاٹا گیا ان کی باڈی کے پیسز کیے گئے تھے زندہ ہونے کی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہوئے ہیں حضرت سعید نے فرمایا امیر المؤمنین ان مارنے والوں میں میں بھی موجود تھا آج جب ایمان قبول کر چکا ہو جب یاد آتا ہے وہ زمانہ جب یاد آتا ہے وہ ظلم کرنا تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے کہیں خبیب میری گردن نہ پکڑے اور اللہ کے سامنے فریادی بن کر مجھے کہیں لے کر نہ جائے یہ خیال آتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چاروں باتوں کے یہ جوابات سنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے امیر المؤمنین رونے لگے اور فوراً حکم دیا ایک ہزار دینار نکالو اور حضرت سعید کو دے دو ایک ہزار دینار دیا اور فرمایا تم بڑی غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہو یہ ہزار دینار دیتا ہوں ہو جا کر اپنے حالات کو درست کر لو اور اپنی آئندہ کی زندگی کو سدھار لو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ ہزار دینار لیے اپنے گھر پر گئے جا کر بیوی کو دیا تو بیوی نے جب یہ دیکھا ہزار دینار لے کر آئے ہیں ناراض ہو گئی اور کہنے لگے آج تک ہماری زندگی اللہ کے بھروسے پر گزرتی تھی اب تم عمر فاروق کے بھروسے بھروسے پر زندگی گزارو گے وہ بستر پر لیٹی ہوئی ڈیزیبل بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آج تک ہم نے زندگی گزاری اللہ کے بھروسے پر کہ آج کے بعد عمر فاروق کے بھروسے پر زندگی گزارنی ہے حضرت سعید بن ادیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیمار بیوی کا جب یہ جملہ سنا ہے اتنے شرمندہ ہوئے ہزار دینار واپس لیے اور جا کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہاں مانتے انہوں نے وہ ہزار دینار لیے ایک قاسد کو بھیجا کہ جاؤ ان کی بیوی کو دے کر آؤ اور کہو کہ امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے قاسد دوبارہ وہ دینار لے کر گیا اور حضرت حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو جا کر پیش کیا بیوی نے کو جب کہا گیا ہدیہ ملا ہے منع نہیں کر پائی اسے لے لیا لیکن تاریخ گواہ ہے شام نہیں ہونے پائی تھی شام کی تمام بیواؤں میں سارے پیسے تقسیم کر دیے یہ معاملہ تھا ان لوگوں کا میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب انسان کے اندر توازو کی صفت ہوتی ہے وہ چاہے بڑا بن جائے گورنر بن جائے لیکن اس کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا کام ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا لوگوں کا حق ادا کرنا اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا یہ اگزامپلز ہے صحابہ کرام ردوان اللہ علی مجمعین کی زندگی کی کہ بڑے بڑے مقام نصیب ہوئے گئے بڑے بڑے عہدے پر چلے گئے لیکن اس کے باوجود ایک فکر تھی کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کا حق ضائع نہ ہو بلکہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائے اور آج ہمارا معاملہ الٹا ہے آج حق دینے کے بجائے ہر ایک حق مانگنے کے لیے تیار ہے سب کو حق چاہیے ہر ایک مطالبے پر لگا ہوا ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے مجھے میرا حق ملنا چاہیے باپ کو بیٹا کہتا ہے ابا تم نے میرے لیے کیا کیا بیٹی ماں کو کہتی ہے تم نے مجھے کیا دیا شوہر بیوی کو کہتا ہے تو تیرے ماں سے کے گھر سے کیا لے کر آئی اور بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں دیا ہی کیا ہے بھائی بہن کا جھگڑا بھائی بھائی کا جھگڑا ہر ایک مانگنے پر تلا ہوا ہے کہ مجھے میرے رائٹس ملے مجھے میرا حق ملے حالانکہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے سے زیادہ دینے کی فکر کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے مجھ سے حق تلفی نہ ہو جائے کہیں کسی کا حق مجھ سے نہ رہ جائے میں ہر ایک کو حق دینے والا بن جاؤ یہ ایمان والے کی شان ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ لوگوں کو خیر پہنچایا کرتا ہے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان ہی و ید ہی مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے یہ ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بھائی جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا یہ معاملہ نہیں ہے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے گویا اخلاق کسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں اپنی مانگنے کی فکر کم ہو اور یہ فکر ہو کہ کل اللہ کسی کے بارے میں مجھے سوال نہ کر لے کہ میں نے اس کے حق کو کیوں ضائع کر دیا ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عجیب عجیب سوال کیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے پیارے جواب دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایمان والے کا اخلاق ایسا ہوتا ہے وہ صحابی آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک اچھا آدمی بن جاؤ میں خیر الناس بن جاؤ لوگوں میں سب سے اچھا بن جاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو کو نفع پہنچانے والا بن جا لوگوں کو نفع پہنچا دیکھ تو اچھا انسان بن جائے گا اسی کو حدیث پاک میں میں فرمایا گیا خیر الناس الناس من کہ سب سے بہتر لوگوں لوگوں یہ ہے جو کو نفع پہنچانے والا بن جائے اس صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ پر کبھی بھی ناراض نہ ہو اللہ کبھی بھی غصے نہ ہو ہمارے نبی نے فرمایا تو لوگوں کو غصے غصہ مت کرنا لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا لوگوں کو مت ڈانٹنا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی نہیں گا وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ کہ میں ایسا اچھا انسان بن جاؤں اللہ میرے سارے گناہ کو چھپا لے اور میرے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے معاملے کی ستاری کر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ستاری کرے گا گویا وہ جتنے سوال کرتے گئے ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جیسا اللہ کے ساتھ معاملہ چاہتا ہے مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کیا کر اس صحابی نے اخیر میں پوچھا کہ اچھی اچھی عادتیں کسے کہا جاتا ہے اور بھلائی والا کون کہلاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور جو لوگوں کے ساتھ نا نرمی اور توازو کا معاملہ کرے وہ اچھا آدمی کہلاتا ہے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی برا آدمی کسے کہا جاتا ہے فرمایا کہ وہ جس کے اخلاق برے ہو اور جو ایسا لالچی ہو کہ جس لالچ کے اندر وہ پڑ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے ایسا آدمی برا آدمی کہلاتا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کر پورے اخلاق کو بیان کر دیا کہ ایک ایمان والا کیسی زندگی اور کس طریقے سے وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے تو آج ہمارے اندر آپس میں اگر محبتیں بھی ہو اللہ کے لیے ہو ادائیگی حقوق بھی ہو تو یہ سوچ کر ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے اس کا حکم دیا ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بڑے تابی گزرے ہیں فرماتے ایک مرتبہ میں ڈیمسکس کی جامع مسجد میں پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے کئی لوگ سٹوڈنٹس ہیں کئی مریدین ہیں جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کا جملہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کو میں نے دیکھا اس کے دانت چمک رہے تھے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے میں قریب گیا میں نے سوچا پتا نہیں یہ کون انسان ہے جس کی سارے لوگ اتنے اہتمام سے بات سنتے ہیں بلکہ وہ فرماتے میں نے یہ بھی دیکھا کہ دو آدمی میں جب بھی کوئی بات میں اختلاف ہو جاتا وہ ان سے پوچھتے اور وہ جو کہہ دیتے سب اس کو مان لیتے تھے ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا یہ کون شخص ہے بعد میں جب میں قریب گیا تو میں نے کسی کو پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتلایا یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب میں نے نام سنا میں مجلس میں بیٹھ گیا فرماتے مجلس ختم ہو گئی میں واپس چلا گیا اور دوسرے دن میں نے ارادہ کیا میں جلدی جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تنہائی میں ان سے مل کر کچھ باتیں کروں فرماتے دوسرے دن میں جلدی جلدی اٹھ کر گیا جب صبح میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں کہا جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان کو جا کر یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں کہا جب میں نے یہ جملہ کہا تو انہوں نے بڑے تعجب سے مجھ سے کہا اے اللہ کیا اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو وہ فرماتے مجھے ذرا تعجب ہوا میں نے کہا یس جی ہاں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں انہوں نے سیکنڈ ٹائم پوچھا اللہ کیا اللہ کے لیے محبت کرتے ہو میں نے کہا ہاں ہاں میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں انہوں نے تھرڈ ٹائم پوچھا اللہ کیا اللہ کے لیے محبت کرتے ہو میں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں کہا یہ تیسری مرتبہ جب میں نے کہا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا خدائے پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جو ایمان والا دوسرے ایمان والے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے اس سے ملنے جاتا ہے اللہ کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وہ میرا سب سے محبوب بندہ بن جاتا ہے تو تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا تم اسی انٹینشن سے مجھے ملنے کے لیے آئے ہو نبی کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا تم آج اللہ کے سب سے محبوب بندے بن چکے ہو بلکہ ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا ایک دوسرا آدمی مل گیا وہ پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو کہاں میں فلاں دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھ سے کیوں ملنے جا رہے ہو کہا بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمان سنا ہے اس بنا پر اس صحابی نے فرمایا کہ میرے نبی کا میں نے فرمان سنا ہے الحب للہ والبغض للہ محبت اللہ کے لیے ہو عداوت اللہ کے لیے ہو اس بنا پر میں اپنے اس دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا اس لیے تو نہیں جا رہے ہو کہ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے کہا نہیں کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے سوال کیا اس لیے تو نہیں جا رہے ہو کہ اس نے کوئی تم پر احسان کیا ہے جواب دیا کوئی احسان نہیں کیا میں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے سوال کیا اس لیے تو نہیں جا رہے ہو کہ تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے کہا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے میں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے پوچھا میں تم سے اتنے سوال کر رہا ہوں تم نے مجھے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں میں تم سے اتنے سوال کر رہا ہوں تم نے مجھے نہیں پوچھا میں کون ہو تو اس صحابی نے پوچھا ہاں بتاؤ تم کون ہو تو جواب دیا میں اللہ کا فرشتہ ہو اور یہ کہنے کے لیے آیا ہو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے الحب للہ والبغض للہ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کی محبت میں جا رہے ہو تو مجھے بھیجا گیا کہنے کے لیے کہ دے تو اس کو خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچیں گے اللہ نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے میرا کام ہی ہے دنیا میں جھکنا جتنا ہم جھکیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اوپر اٹھائیں گے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت نہد شاخ پر میوا سربر زمین کہ جو ڈالی فروٹس والی ہوتی ہے وہ اپنے سر کو نیچے کر دیتی ہے ہے نا جس برانچ کے اوپر فروٹ لگا ہوا ہو جس ٹہنی کے اوپر پھل لگا ہوا ہو تو پھل کے وزن سے وہ اپنے سر کو نیچے کر دیتی ہے معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اسی جھکنے پر اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے آخرت میں بھی نوازتا ہے حضرت شیخ عبد محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں قحط پڑ گیا ایسا پڑا ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے لوگ پریشان ہے بارش نہیں برس رہی ہے بڑی سختی کا عالم ہے حضرت شیخ عبدالق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے بارش نہ آئے اور آسمان رک جائے تو ایسے وقت میں سلاۃ السط پڑھنی چاہیے سلاۃ الاستسقا کا مطلب ہوتا ہے بارش مانگنے کے لیے نماز پڑھنا حضرت شیخ عبدالعق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو ہم سب سلاۃ الاستسقا پڑھنے کے لیے جائیں اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ کھلے میدان میں سب نکل جائے مرد بھی نکلے عورتیں بھی نکلے بچے بھی نکلے جانوروں کو بھی لے کر جائے اور وہاں پر کھلے میدان میں جا کر رو رو کر اللہ سے پانی کی بھیک مانگے اور بارش کا سوال کرے چنانچہ سارے لوگ نکلے ہیں عورتیں رو رہی بچے رو رہے ہیں سورج تپ رہا ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اشراق کے وقت سے ہم لوگ نکلے تھے اثر تک رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں لیکن بارش کا نام و نشان نہیں ہے نماز بھی پڑھی دعائیں بھی کی اشراق سے لے کر اثر تک بارش کا نام و نشان نہیں ہے اثر کی نماز کے بعد ایک نوجوان وہاں سے گزرا اور وہ نوجوان اونٹ پر تھا اور اونٹ کے ساتھ ایک کیریج بندہ ہوا تھا جس میں کوئی بیٹھا تھا پردہ تھا نظر نہیں آتا تھا لیکن آگے وہ نوجوان اونٹ پر ہے اور پیچھے وہ سواری موجود ہے یہ نوجوان جب وہاں سے گزرا اس نے دیکھا دہلی کا واقعہ ہے کہ یہ سارے لوگ ہیں سب روئے جا رہے ہیں معاملہ کیا ہے نوجوان نے پوچھا حضرت شیخ عبدالق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کو کیا بات ہے تو لوگوں نے بتلایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے دہلی میں بارش نہیں ہے پانی نہیں ہے پریشانی کا عالم ہے اور اس کے بنا پر یہ سارے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اشراق سے لے کر اثر تک دعائیں مانگ رہے ہیں پتہ نہیں رحمت خدا نازل نہیں ہو رہی ہے نوجوان کا یہ سننا تھا وہ وہاں سے ہٹا ہے اور وہ سواری جو اس کے ساتھ میں تھی اس کے قریب گیا وہاں پر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگا وہ دعا کر رہا تھا حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا وہ نوجوان دعائیں کر رہا ہے اس کی دعا چل رہی تھی اور آسمان سے بارش ہونا نازل ہو گئی ہم سب حیران کون ہے یہ نوجوان کیا ہے اس کے پاس ہم صبح سے مانگ رہے ہیں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ رحمت کے نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے سارے علماء اس نوجوان کے پاس گئے اور کہا تم کون ہو اور کیسی تم نے دعا کی کہ رحمت خدا برسنے لگی نوجوان کہنے لگا میں کون ہوں یہ جانے دو لیکن یہ جو کیریج میں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی جو عورت ہے vomerimahe. وہ میری ماں ہے جب تم نے یہ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے میں گیا میں نے میری ماں کی چادر کے ایک حصے کو پکڑا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے دیکھا ہے میری ماں بہت نیک ہے بہت تقیہ ہے بہت پرہیزگار ہے بہت پاک دامن ہے بہت با اخلاق ہے جس نے زندگی بھر لوگوں کے حق ادا کیے ہیں خود تکلیف میں رہی لیے ہر ایک کا حق ادا کیا ہے مولا تجھے میری ماں کا واسطہ تو بارش نازل کر دے میں میری ماں کا واسطہ دے کر دعا کر رہا تھا اور اللہ نے بارش کو برسا دیا اور رحمت کو نازل کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی ہمارا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا رحمت والا معاملہ ہو جاتا ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا حضرت مولانا احمد علی راہوری رحمت اللہ علیہ جو آج بھی میانی کے قبرستان میں موجود ہے علامہ محمد علی راہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی قبر کی مٹی میں سے کل بھی خوشبو آتی تھی اور آج بھی خوشبو آتی ہے ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ لاہور کے قبرستان میں جہاں پر یہ مدفون ہے کسی اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا ان کے بارے میں ایک مشہور بات یہ تھی کثیر البکا بہت رویا کرتے تھے ہمیشہ اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے انتقال ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ احمد علی اللہ نے کیا معاملہ کیا تو انہوں نے جواب یہ دیا فرمایا فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ کا عجیب معاملہ ہوا کہ مجھے جب قبر میں دفن کر دیا گیا اس وقت میرے سامنے سوالات کی بوچھار ہونے لگی اور پہلا سوال مجھے یہ کیا گیا کہ احمد علی بتا تو دنیا میں کیوں رویا کرتا تھا جب مجھے یہ سوال کیا گیا تو میں گھبرا گیا میں ڈر گیا کہ میرے حساب کا وقت آ گیا میں نے پھر رونا شروع کر دیا تو مجھے یہ کہا گیا تو رو مت آج تیری پکڑ کا دن نہیں ہے آج تو تیرے لیے انعام کا دن ہے احمد علی تیرا رونا اور دنیا میں نیکی کرنا ہمیں اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا ہم نے تمہاری مغفرت کر دی اور آج اس قبرستان میں جتنے مرحوم موجود موجود ہے ہم نے سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کب کس کو کس انداز میں نواز دے اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے ہم مٹی کے پتلے ہیں ہمارا خمیر مٹی ہے اور مٹی کے انسان کے لیے یہی مناسب ہے مٹی کی طرح زمین پر رہے جتنا وہ جھک کر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں نصیب فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توازو اور ان کے ساری نصیب فرمائے اور دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ جہاں پر مغفرت کا اشرا ختم ہونے والا ہے اور آگ سے خلاصی کا شروع ہونے والا ہے ہے اب وہ وقت آ گیا ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جہنم کی آگ سے پناہ مانگے اللہ سے معافی مانگے اور یہی وہ آخری اشرا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اعتکاف ہمارے یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ کل وینس وینسڈے مغرب کی نماز سے اعتکاف کے کا وقت شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے نوجوانوں نے ارادہ کیا ہے گھر پر ماؤں بہنوں نے بھی ارادہ کیا ہوگا یہ اعتکاف بھی ہمیں وہ توازو کا سبق سکھاتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا کر اللہ کے در پر مہمان بن کر آ جاتا ہے اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے سب کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں چلا آتا ہے اور جب وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے تو اس کی صحبت فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے فرشتوں کے مجمع میں رہتا ہے شب قدر کا ملنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی رمضان کا کہ جو رمضان کے آخری میں اعتکاف کر لیتا ہے اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے تو بڑے مبارک بادی کے مستحق ہے ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے اللہ مبارک فرمائے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی معافی کا ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرمائے ہماری وہ مائیں بہنیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے وہ بھی بہت مبارک بادی کے مستحق ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہمت نصیب فرمائے اور آسانی سے اعتکاف کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انا فرماتی ہے کہ اگر کوئی ایمان والا ایک دن کا ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنے جتنا ڈسٹنس ہے جتنا فاصلہ ہے اسے تین مرتبہ ملٹی پلائی کرو وہ کتنا بڑا ڈسٹنس ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا دور اسے شیطان سے کر دیتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کو اعتکاف کا کرنے کا موقع نصیب ہو جائے اب ہمارے بہت سے بھائی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں گھر میں مائیں بہنیں بھی کئی ہوگی جو اعتکاف کرنے والی ہے تو میں کچھ ضروری مسائل اعتکاف کے آپ کو ابھی بیان کر دیتا ہوں ضروری ضروری مسائل بعد میں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو انشاءاللہ میں حضیر خدمت ہوں کچھ ضروری مسائل کی طرف آپ کو اشارہ کر دو ایک مسئلہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ کمپلسری ہے یہ جو اعتکاف ہے جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ کمپلسری ہے شرط ہے روزے کا ہونا اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نفلی اعتکاف تو ہے یہ سنت اعتکاف نہیں ہے تو روزہ اس میں ضروری ہے اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو روز جو اعتکاف کرنے والی ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ کمپلسری ہے لہذا اگر شریع عذر ہے جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو اس کا یہ سنت اعتکاف بھی نہیں ہے تو سنت اعتکاف کے لیے روزہ ہونا یہ ضروری ہے ہاں اور اگر کسی کو یہ سوچے کہ مجھے شرع ہے تو کیا میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہوں ہاں وہ نفل اعتکاف کر سکتی ہے البتہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ یہ کنڈیشن ہے اس کے بعد ایک اور شرط یہ ہے جو ہمارے موتقفین یہاں پر ہوں گے کہ اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں اور مسجد کا مطلب ہے جماعت کھانا تو یہ جو جماعت کھانے کی جو لمٹ ہے ہماری کہ وہ باہر سے لے کر یہاں تک یہ پورا حصہ جماعت کھانا کہلاتا ہے اسی کے اندر ان کو رہنا ہے اور بلا وجہ جماعت کھانے سے باہر نہیں نکلنا ہے اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے عورت اپنے گھر کے اندر ایک روم کے اندر ایک کونے کے اندر اپنا بیڈ وغیرہ ڈال دے یا پردہ لگا دے وہ اس کا حصہ اس کی اعتکاف کی جگہ کہلاتا ہے وہیں پر وہ رہے گی وداؤٹ اینی ریزن یا وداؤٹ شری ریزن وہ باہر نہ نکلے ہاں مجبوری ہے مثال کے طور پر ایک عورت گھر میں اکیلی ہے اور وہی پورا گھر کو سنبھالتی ہے اور کوئی گھر میں ہے نہیں اب مجبوری کے درجے میں اسے باہر نکلنا پڑا اپنے بچے کا خیال رکھنا پڑا اس کی اس کے لیے اجازت ہے لیکن ہر ایک کا اپنا دل اس کا مفتی ہے خود فیصلہ کرے کہ میں جو نکل رہی ہوں ریزن ہے ویلڈ ریزن ہے اگر دل کہتا ہے تو اس وقت الاؤڈ ہے ورنہ بلا وجہ باہر نکل کر سوفے پر پر بیٹھ کر عورت کا کا بات باتیں کرنا یا ہم لوگوں کا بلا وجہ باہر نکل جانا اس کی اجازت نہیں ہے تو اعتکاف میں اس کا خیال رکھے کہ یہ جماعت کھانے کے اندر ہی رہے ہاں گسل کرنے کی اجازت ہے وہ بھی اونلی فرض گسل کہ اگر اس پر فرض غسل ہو گیا ہے تب تو وہ غسل خانے میں جا کر غسل کر سکتا ہے ورنہ ٹھنڈک کے لیے اور فریش ہونے کے لیے یہ غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ اللہ کے در پر مہمان بن کر آیا ہے اسی کا در پر بن کر رہے گا ہاں اس کی اجازت ہے کہ وہ پیشاب کے لیے گیا استنجا کرنے کے لیے گیا اور وہاں پر جا کر بعد میں اس نے ایک آدھ بکٹ پانی اپنی باڈی پر ڈال دیا اس کی تو اس کے لیے پرمیشن ہے لیکن باقاعدہ فریش ہونے کے لیے نہانے جانا اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر اس نے نہایا بھی تو سوپ کا استعمال نہیں کرے شیمپو کا استعمال نہ کرے بس پانی ڈالا کہ بھائی گیا ہوں ٹوائلٹ کے لیے استنجے کے لیے چلو ساتھ میں پانی ڈال کر آگیا تو اس کی تو اجازت ہے ورنہ باقاعدہ وہاں پر جا کر نہیں بیٹھے گا معلوم یہ ہوا وضو کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے استنجے کے لیے وہ جا سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی خیال کرے یہ وضو کرنے کے بعد وہاں پر کھڑا ہے کیمچو مجا مچو یہ سب نہیں ہے ہے یہاں وضو کیا وضو کر کے سیدھا جماعت میں آ جائے یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی یہاں پر آ کر ٹشو سے پہنچ لے وہاں پر بلا وجہ کھڑے نہ رہے بات چیت نہ کرے اس کا اس کو خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ کھانا بھی کھائے تو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ جماعت کھانے ہی میں دھو لیا جائے بیٹر یہ ہے کہ کوئی ایسا برتن ہو کھانا کھا کر یہیں پر ہاتھ دھو لیا یا یہ ہے کہ ہے ٹیشو سے صاف کر لیا ٹیشو اپنے پاس رکھے یعنی without any reason بلا وجہ کے بار بار باہر نکلنا یہ مناسب نہیں ہے کہ ذرا سا ناک صاف کرنا ہے پھر باہر نکلا اب ایک چکر مار کر آیا یہ مناسب نہیں ہے ٹیشو اس کے پاس موجود ہے یہیں پر اپنے ناک کو بھی صاف کر لے گا یہ سارے مسائل ہیں جو ایک موتقف کو اس کا خیال رکھنا ہے ہاں موتقف کو اذان دینے کی اجازت ہے چاہے اذان کا حصہ باہر ہے لیکن وہ اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے اعتکاف کرنے والے کو اس کی اجازت ہے اسی طریقے طریقے سے جن موتقفین کو سگریٹ کی عادت ہے اب آپ یہ مت کہنا کہ مفتی صاحب نے آج سگریٹ کی پرمیشن دے دی نہیں جس کو عادت ہے اور چھوٹتی ہی نہیں ہے بیڑی پیتا ہے وہ ایسا ہے کہ چھوڑتا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کہ وہ رہ ہی نہیں سکتا ہے اور اس کی ہیبٹ ہے کوشش تو یہ کرے کہ اللہ اعتکاف کی برکت سے اس کی سگریٹ ہی چھوڑوا دے اللہ تعالیٰ یہ غلط عادت سے اس کو نجات دے دے لیکن اگر اس کی یہ ہیبٹ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد کے باہر نکل کر بھی جلدی جلدی دو چار دم مارے سگریٹ پھینکے اور پھر واپس اندر آ جائے یہ نہیں کہ بھائی مجھے مسجد میں رہنا ہے تو مسجدی میں بڑی جلا دی یہ نہیں ہونا چاہیے تو باہر جانے کی اس کے لیے اجازت ہے یا اسی طریقے سے ہوا خارج کرنا ہے تو پورے جماعت خانے کو اور سارے موتقفین کو پریشان نہ کرے باہر جا کر یہ معاملہ کر لے تو یہ کچھ ضروری مسائل ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی موتقفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور اللہ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 سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی ہے بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے بدن کا ایک ایک عزو گنہگار ہے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے عافیت کے فیصلے فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا نولا تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے اللہ معاف فرما دے رحمت کے فیصلے فرما دے اے پروردگار عالم رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو آ چکا ہے پروردگار عالم ہم جانتے ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ معاف فرما فرما دے اور مولا بچے کچھ دنوں کی قدردانی نصیب فرما دے تمہارے روزوں کو قبول فرما لے تراوی کو قبول فرما لے ہمارے جن بھائیوں نے بہنوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے رب کریم ان کے کو قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں فرما دے ہر قسم کی مشقت سے حفاظت فرما دے اللہ ہمیں نیک بنا دے با اخلاق بنا دے اور آپس میں بھائی چارگی اختیار کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے والدین پر کرم فرما دے اولادوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ تو جانتا ہے ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہے نروردگار عالم جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا تیرے بندے ہونے کی نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد